اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آج دوبارہ ہم آپ کے ساتھ ہیں اسمبلی لینگویج اور آرکیٹیکچر کے لیکچر میں آ, پچھلے لیکچر کے تسلسل کے ساتھ جو ہم پچھلے لیکچر میں گفتگو کر رہے تھے آخر میں وہ بنیادی طور پہ انٹل کے پروسیسرز کے بارے میں تھی جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ انٹل کا یہ پروسیسر جس کی ہم بات کر رہے ہیں I A P X eighty eight یہ بہت بڑی سکسیس ہوئی آئی بی ایم پی سی کی وجہ سے انٹل نے بہت سارے پروسیسز بنائے تھے جیسے میں نے پچھلی دفعہ تھوڑا سا آپ کو بتایا بھی تھا کہ ایٹ زیرو ایٹ زیرو بنایا تھا اس کے بعد ایٹ زیرو ایٹ فائیو بنایا تھا اس کے بعد I A P X eighty eight انہوں نے انٹروڈیوس کیا تھا یہ بتانے کا نا ایک خاص مقصد ہے جو جب ہم آگے جائیں گے نا تو وہ مقصد ذرا واضح ہوگا اور I A P X eighty eight جو ہے یہ آئی بی ایم پی سی کی وجہ سے بہت بڑی سکسیس اس کو حاصل ہوئی اور شاید دنیا میں کوئی بھی پروسیسر اتنا زیادہ نہیں بنایا گیا جتنا کہ I A P X eighty eight بنایا گیا اور استعمال کیا گیا آج ذرا جو میرا لیکچر کا موضوع ہے نا وہ I A P X eighty eight کا اپنا انٹرنل آرکیٹیکچر جو ہے اس آرکیٹیکچر کو آج ہم کچھ ذرا ڈیٹیل میں ڈسکس کریں گے جیسے ابھی تک میں آپ کو بتاتا رہا ہوں پروسیسرز میں رجسٹر ہوتے ہیں یہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے اس کی انسٹرکشنز ہوتی ہیں یہ تمام چیزیں آج ذرا ہم مشین اسپیسیفک تھوڑی سی گفتگو کریں گے تاکہ ہم اس طرف جائیں جو اب ہم کرنا چاہتے ہیں ٹھیک ہے نا وہ گفتگو تو اپنی چلتی رہے گی ساتھ ساتھ اس زمن میں جو انٹرنل اس اس کا کے دو تین چیزیں ہیں پہلی چیز جو اس زمن میں میں آپ کو دکھاتا ہوں اسکرین پر آپ دیکھیں یہ جو ہے یہ اس کا رجسٹر آرکیٹیکچر ہے اس میں ذرا ہم اوپر سے شروع ہوتے ہیں اگر آپ دیکھیں جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا نا کہ نام جو رکھتے ہیں یہ مختلف مینوفیکچرر وہ اپنے حساب سے رکھتے ہیں انٹل جو ہے نا یہ لیٹر کے حساب سے نام رکھتا ہے اے بی سی ڈی اور یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں نا یہ اس کے چار رجسٹرز جو آپ کو اوپر نظر آ رہے ہوں گے A X B X C X اور ڈی ایکس یہ کہلاتے ہیں اس کے جنرل رجسٹرس یہ جنرل رجسٹر ہونے کے ساتھ ساتھ نا کچھ اور بھی فنکشن کرتے ہیں وہ جب اس کا ٹائم آئے گا تو میں آپ کو بتا دوں گا اے ایکس رجسٹر ہے بی ایکس رجسٹر ہے سی ایکس رجسٹر ہے اور ڈی ایکس رجسٹر ہے اس میں یہ جو ایکس لگا ہوا ہے نا یہ ایک خاص چیز ہے جس کو ذرا تھوڑا سا اگر ہسٹری معلوم ہو تو ہم سمجھیں گے لیکن فی الحال آپ اس کو اس طرح سمجھیے کہ یہ ایکس یہ بتا رہا ہے کہ یہ سولہ بٹ کا ہے یہ بڑا والا ہے ذرا ایکسٹینڈیڈ بڑا والا رجسٹر ہے ٹھیک ہے نا سولہ بٹ کا رجسٹر اگر ہم اے ایکس کہیں تو اس کا مطلب ہے کہ ہم اس رجسٹر کو ریفر کر رہے ہیں as a sixteen bit register اور آپ اس کو دیکھیں گے درمیان میں اس کی ایک لائن پڑی ہوئی ہے یعنی اے ایکس ہے اس کے درمیان میں ایک لائن پڑی ہوئی ہے اس لائن میں آپ کے دائیں طرف جو ہے نا وہ اے ایل ہے بائیں طرف جو ہے وہ اے ایچ ہے ٹھیک ہے نا یہ ہے اے لو سائڈ اور اے ہائی سائڈ اسی طرح بی لو سائڈ اور بی ہائی سائڈ ٹھیک ہے یعنی اس سے وہ اگر دیکھیں تو اندازہ ہوگا کہ یہ رجسٹر جو ہیں یہ یا تو آپ اس کو ایز سولہ بٹ آپ استعمال کر سکتے ہیں یا آپ اس کو ایک ہی رجسٹر کو ایز دو یعنی دو as two eight bit register بھی آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں اور as one sixteen bit register آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں یہ خاصیت جو ہے نا کہ آپ اس کو آٹھ بٹ کے رجسٹر کے طور پہ استعمال کرنا چاہیں مگر دو جوڑا آٹھ بٹ کا جوڑا استعمال کرنا چاہیں اے ایچ اور اے ایل کی فارم میں یا سکسٹین بٹ کا ایک استعمال کرنا چاہیں یہ ان چار رجسٹر میں ہے ان کو ہم کہتے ہیں جنرل رجسٹر جنرل رجسٹر جو ہیں یہ یا تو ایک سولہ بٹ کے رجسٹر کے طور پہ استعمال ہو سکتے ہیں یا دو آٹھ بٹ کے رجسٹر کے طور پہ استعمال ہو سکتے ہیں ان کی دونوں خاصیتیں ہوتی ہیں لیکن یہ جو اے ایچ اور اے ایل ہے نا یہ اے ایکس کا پارٹ ہے پارٹ ہونے سے مراد یہ کہ یہ کوئی علیحدہ رجسٹر نہیں ہے اگر میں اے ایچ میں تبدیلی کروں گا نا تو اے ایکس میں بھی تبدیلی آ جائے گی کیونکہ اسی کو میں دیکھ رہا ہوں جوڑ کے گلو کر کے سولہ بٹ کے طور پہ اسی رجسٹر کو میں دیکھ رہا ہوں تو اے ایکس اور اے ایچ صرف یعنی اے ایچ اور اے ایل جو ہے یہ اے ایکس ہی کے دو حصے ہیں ان میں سے کسی میں تبدیلی کروں گا اے ایکس میں بھی تبدیلی آ جائے گی ٹھیک ہے نا یہ جو اے ہے نا اے اس کو نام ہم دیتے ہیں کہ یہ جی انٹل اس کو کہتا ہے یہ اکامولیٹر رجسٹر ہے حالانکہ اس کے چاروں جنرل رجسٹر جو ہے نا ان کے اندر سارے میتھمیٹیکل فنکشن ہو سکتے ہیں کچھ کے علاوہ ایک دو ایسے ہیں اسپیشلائز جو اس میں نہیں ہو سکتے یہ سوری جو ان تمام میں نہیں ہو سکتے صرف ایکس میں ہو سکتے اسی کی وجہ سے ہم کہتے ہیں کہ ایکس جو ہے یہ ایک اکامولیٹر رجسٹر ہے یہ جو بی ایکس ہے نا بی ایکس جو ہے اس کا ایک فنکشن اور ہے جو ہم ذرا آگے جا کر کے ڈسکس کریں گے اس کی وجہ سے یہ بی جو اس میں لگا ہوا ہے یہ ہے بیس کا یہ بیس کا بی ہے اے اکامولیٹر کا ہے بی بیس رجسٹر کا ہے اس کا کچھ فنکشن ہے میموری ایکسس کرنے میں اس کی وجہ سے ہم اسے بیس رجسٹر بھی کہتے ہیں سی ایکس جو ہے نا اس کا جو سی ہے یہ کاؤنٹر کا سی ہے ٹھیک ہے نا یہ کاؤنٹر کا سی ہے بعض ایسی اس میں انسٹرکشن ہیں جو کہ آٹومیٹک کاؤنٹ کے ساتھ چلتی ہیں اس کا جو کاؤنٹ ہوتا ہے نا وہ اس رجسٹر میں رکھا جاتا ہے اس لیے اس کے ساتھ سی لگایا سیکوینس بھی وہی ہے اے بی سی لیکن مانی بھی ہے ساتھ ساتھ اس کے A for accumulator B for base C for counter and D D X register جو ہے نا یہ آئیو کا ڈیسٹینیشن ہوتا ہے یہ ڈیسٹینیشن کا ڈی ہے اس کے اندر ٹھیک ہے نا یہ سیکوینس میں بھی آ گئے اے بی سی اور ڈی اور ساتھ ساتھ ان کے معنی بھی ہیں یہ معنی کھلتے جائیں گے انشاءاللہ شاء آہستہ آہستہ جب ہم مزید اس کے فنکشنز کو ڈسکس کریں گے نا تو یہ معنی انشاءاللہ کھلتے جائیں گے اس کے بعد آپ دیکھیے تو اس کے اندر آپ کو نظر آئے گا نظر آئیں گے دو رجسٹر یہ نیچے ہی اس کے ساتھ ایس آئی اور ڈی آئی ٹھیک ہے نا یہ ایک کلاس رجسٹر کی ہے انڈیکس رجسٹر ہم نے شروع کے لیکچر میں آپ کو بتایا تھا نا کہ کچھ رجسٹر ایسے ہوتے ہیں کہ جو میموری ایکسس کرنے کے کام آتے ہیں ٹھیک ہے اس میں میموری کا ایڈریس ہوتا ہے یہ وہ دو رجسٹر جن میں میموری کا ایڈریس ہوتا ہے لیکن انٹل کی خاص بات یہ ہے کہ یہ رجسٹر بھی جو ہے نا ان میں بھی آپ سمپل میتھمیٹیکل آپریشن کر سکتے ہیں ایڈ سبٹریکٹ وغیرہ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے بڑا فلیکسیبل آرکیٹیکچر ہے بڑا اوپن بڑا اچھا آرکیٹیکچر ہے اس لحاظ سے یہ سورس انڈیکس ایس جو ہے اس میں لگا ہوا یہ سورس کا ایس ہے ہے سورس انڈیکس رجسٹر ٹھیک اور جو ڈی لگا ہوا نا ڈی آئی میں یہ ہے ڈیسٹینیشن انڈیکس رجسٹر یعنی یہ ان کے بھی مانی ہے سورس اور ڈیسٹینیشن کے جب ہم یہ خاص ایک سیکشن ہوگا انسٹرکشنز کا جو ہم کافی آگے جا کر کے ذرا پڑھیں گے وہ ہے اسٹرنگ انسٹرکشنز وہاں پر میموری پڑھنے کے لیے جہاں سے ہم پڑھ رہے ہیں اس کے لیے سورس استعمال ہوتا ہے سورس انڈیکس اور جہاں لکھ رہے ہوں اس کے لیے استعمال ہوتا ہے ڈیسٹینیشن انڈیکس اس وجہ سے اس کو یہ نام دیا گیا ہے مگر یہ دونوں جو ہے نا یہ ان کے علاوہ بھی ہر آپریشن کے اندر میموری ایکسس کرنے کے لیے استعمال ہو سکتے اس کے ساتھ آپ نیچے جو دیکھ رہے ہیں نا یہ وہ والا اسپیشل رجسٹر ہے انسٹرکشن پوائنٹر زیادہ تر یہ ہمارے کنٹرول میں نہیں ہوتا اس کے ساتھ ہم کچھ زیادہ کھیل کود نہیں کر سکتے uh, ہی کام اس کے ساتھ ہم کر سکتے ہیں اس کے ساتھ کوئی میتھمیٹکس نہیں ہو سکتی اس کے ساتھ کوئی جو ہے وہ آپ میموری ایکسس نہیں کر سکتے یہ آٹومیٹیکلی پروسیسر اپنے کنٹرول سے اس کو قابو میں رکھتا ہے اسے پتا ہے اس کو کہاں سے کدھر کدھر سے کدھر لے کے جانا ہے یہ ذرا خطرناک رجسٹر ہوتا ہے کھیل کود تو کریں گے ہم اس کے ساتھ لیکن ذرا دیکھ بھال کے کریں گے اس کے ساتھ جو رجسٹر ہے نا وہ ہے ایس پی یہ ہے اسٹیک پوائنٹر اسٹیک پوائنٹر کیا ہے اسٹیک کیا ہے اس پہ تو لمبی گفتگو ہوگی فی الحال آپ یہ سمجھ لیجیے کہ یہ بھی ایک طرح کا میموری پوائنٹر ہے مگر یہ بھی ہم خود نہیں استعمال کر سکتے کچھ انسٹرکشنز ہیں جو کہ اسے استعمال کرتی ہیں ہم اس کو بہت ڈیٹیل میں آپ کو بعد میں بتائیں گے ابھی آپ صرف ذرا ان کو گو تھرو کر لیجیے جو ضروری ضروری ہے بس نام یاد رکھیے گا اس کے بعد ہیں بیس پوائنٹر یہ بھی پوائنٹر رجسٹر ہے میموری ایکسس کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے مگر ایک خاص ریجن میں میموری ایکسس کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے اچھا یہ جو جنرلی میں سب بتا رہا ہوں آپ کو S I D I I P S P B P یہ سب سولہ بٹ کے ہیں یہ نہیں آدھے آدھے استعمال ہو سکتے یہ پورے استعمال ہوں گے یا سولہ بٹ ہوں گے یا نہیں ہوں گے آ, اس کے بعد جو ہے نا یہ فلیگ رجسٹر یہ فلیگ رجسٹر جیسے آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ اس طرح ایک یونٹ میں میں نے نہیں بنایا یہ میں نے علیحدہ علیحدہ اس کے ساتھ لیٹرز میں نے بنائے ہوئے جیسے میں نے پہلے آپ کو بتایا تھا یہ بٹ بائی بٹ سگنیفیکینٹ ہوتا ہے یہ اس طرح نہیں ہے کہ سولہ بٹ کا پورا ہے تو یہ سولہ بٹ کا لیکن اس کی ہر بٹ کے خاص معنی ٹھیک ہے نا جیسے پہلی بٹ آپ دیکھیے یہ سی ہے کیری کیری کون سی بٹ ہے یہ وہ بٹ ہوتی ہے اگر آپ دو نمبر ایڈ کریں گے نا تو جیسے میں نے اس وقت بتایا تھا آپ کو کہ دو سولہ بٹ کے نمبر ایڈ کیے تو جواب سترہ بٹ میں آئے تو وہ سترویں بٹ کہاں جائے گی وہ اس کیری میں جائے گی یہاں پر جائے گی یہاں پہ ہم اسے دیکھ سکیں گے ٹیسٹ کر سکیں گے اس کو مطلب ہم وہ کر سکتے ہیں اس بات کو جج کر سکتے ہیں کہ یہ ون ہو گئی ہے تو یہ ایکشن کرنا ہے یہ زیرو ہے تو یہ ایکشن کرنا ہے ٹھیک ہے یہ ایک بٹ ہے اس کے ساتھ والی بٹ اس میں استعمال نہیں ہوتی ڈیفائنڈ نہیں ہے ٹھیک ہے نا اس کے ساتھ جو بٹ ہے نا وہ ہے پی پیرٹی پیرٹی کیا چیز ہے اس کا ذرا جو استعمال ہے نا وہ کمیونیکیشن میں زیادہ ہوتا ہے پیرٹی کہتے ہیں کہ اس جو جس ورڈ کی ہم بات کر رہے ہیں نا اس ورڈ میں نمبر آف ونز یعنی بائنری ورڈ ہے نا تو اس میں زیروز اور ونز ہوئیں گے کچھ زیروز ہوئیں گے کچھ ونز ہوئیں گے ٹھیک ہے نا تو وہ پیرٹی یعنی نمبر آف ونز جو ہیں وہ آڈ ہیں یا ایون ٹھیک ہے نا یہ پیرٹی والی بٹ جو ہے یہ شو کرتی ہے اس کی ڈیٹیل آگے ہم آپ چل کے آپ کو اور بتائیں گے جہاں ضرورت پڑے گی اس کی فی الحال اس کو آپ یوں سمجھیے اس کے بعد ہے اے یہ ہے auxiliary auxiliary auxiliary carry carry ٹھیک ہے کیا ہوتی ہے ایک تو جیسے میں نے کیری آپ کو بتائی نا کہ یہ آٹھ بٹ یا سولہ بٹ اگر ہم ایڈ کریں تو جواب سترہ بٹ میں آئے گا لیکن تھوڑا سا اس کو دیکھیں کہ جیسے آپ جانتے ہی ہوں گے ہیکسا ڈیسیمل میتھمیٹکس اگر آپ جانتے ہوں جو آپ کو پڑھائی گئی ہے تو اس میں آپ کو پتا ہوگا کہ چار بٹیں جو ہوتی ہیں نا وہ ایک ہیکسا ڈیسیمل ڈیجٹ کے اندر ہوتی ہیں اگر چار بائنری بٹس ہوں تو چار بائنری بٹس میں ایک ہیکسا ڈیسیمل ڈیجٹ ہوتا ہے اس یہ جو چار بائنری بٹس کا مجموعہ ہے نا اسے ہم کہتے ہیں نبل نبل ٹھیک ہے نا N I double B L nibble تو جب ہم ایڈیشن کر رہے ہوں نا یا سبٹریکشن کر رہے ہوں تو اگر ایک نبل سے دوسری نبل میں کیری چلی جائے ٹھیک ہے یعنی ایک نبل سے دوسری نبل میں کیری جائے تو آگزلری کیری سیٹ ہوتی ہے وہ جو کیری ہے نا اوپر والی سی جو بٹ ہے یہ پوری یعنی سولہ کی سولہ بٹوں کے اندر جو ہے وہ وہ سیٹ ہوتی ہے لیکن آگزلری کیری جو ہے وہ اگر ایک نبل سے دوسری نبل میں کیری چلا جائے یعنی جس کو ہم کہیں گے ڈیجٹ چینج ہوا ہے ٹھیک ہے نا یعنی اس کے اندر ایڈیشن کے اندر کیری چلی گئی ہے ہیکسا ڈیسیمل میں تو وہ آگزلری کیری کو سیٹ کر دیتا ٹھیک ہے اس کے آگے اگلی بٹ پھر جو ہے وہ جو آپ کو نظر آ رہی ہے خالی ہے ڈیفائنڈ نہیں ہے اس کے آگے ہے زی زی بٹ بٹ یا زیرو جسے بولتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر بالفرض جو آخری میتھمیٹیکل آپریشن یا لاجیکل آپریشن آپ نے کیا ہے نا اس کے اس کا جو پریسائز ڈیفینیشن پہلے میں آپ کو بتاتا ہوں اس کے بعد پھر میں اس کو ایکسپلین کرتا ہوں آ, وہ یہ ہے کہ دا زی بٹ از سیٹ یعنی زی سیٹ ہو جاتی ہے زی ون ہو جاتی ہے اف دی لاسٹ میتھمیٹیکل اور logical instruction has produced a zero in its destination خاصا کمپلیکس ہو گیا معاملہ لگتا ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ کوئی بھی آپ میتھمیٹیکل آپریشن کریں ٹھیک ہے یا لاجیکل آپریشن کریں اس کا ریزلٹ اگر زیرو ہو اس کے ریزلٹ میں اگر زیرو ہو جائے تو یہ بٹ سیٹ ہو جاتی ہے یہ بتانے کے لیے کہ اس کا ریزلٹ زیرو ہو گیا کیونکہ بعض کنڈیشن میں ہمیں اس کی ضرورت ہوتی ہے جیسے ہم کاؤنٹ کر رہے ہوں چلا رہے ہوں تو کاؤنٹ گھٹتے گھٹتے گھٹتے گھٹتے زیرو ہو گیا تو اب پتا ہونا چاہیے نا کہ کب زیرو ہوا وہ اس بٹ سے ہمیں پتا لگتا ہے ٹھیک ہے اس کے ساتھ والی بٹ جو ہے نا یہ ایس ہے ایس سائن سائن بٹ کیا ہوتی ہے آپ کو سائنڈ نمبرز ٹوز کمپلیمنٹ یہ سارے پڑھائے گئے ہوں گے بتائے گئے ہوں گے ڈیجیٹل لاجک کے اندر نمبر ریپرزینٹیشن کے اندر نہیں بتائے گئے تو اب بتا دیں گے کسی وقت جو آخری بٹ ہوتی نا موسٹ سگنیفیکینٹ بٹ سولہ بٹ کے نمبر میں سولہویں بٹ آٹھ بٹ کے نمبر میں آٹھویں بٹ اس کو ہم کہتے ہیں سائن بٹ یہ اگر ون ہو تو نیگیٹو ہے نمبر ٹوز کمپلیمنٹ میں اگر ون ہو تو نیگیٹو ہے اور اگر زیرو ہو تو پازیٹو ٹھیک ہے یہ جو فلیگ ہے نا یہ وہی ہے لاسٹ لاجیکل میتھمیٹیکل انسٹرکشن کے نتیجے میں ڈیسٹینیشن کے اندر جو چیز گئی ہے ٹھیک ہے اس کا سائن کیا ہے یہ اس کو ریپرزینٹ کرتی ہے آگے جب ہم انسٹرکشن پڑھتے جائیں گے نا یہ جو میں ڈیفینیشن آپ کو بتا رہا ہوں جب ہم انسٹرکشن پڑھتے جائیں گے تو اس میں خاص چیز آپ دیکھیں گے ہر انسٹرکشن کے ساتھ لکھا ہوتا ہے کہ فلیگز افیکٹڈ یعنی اس انسٹرک یہ انسٹرکشن کن کن فلیگز کو تبدیل کر سکتی ہے ٹھیک ہے تو اس میں بتایا جائے گا کہ یہ والی اس سے زی فلیگ بھی تبدیل ہو سکتا ہے اس سے پی فلیگ تبدیل ہو سکتا ہے اس سے سی فلیگ تبدیل ہو سکتا ہے تو وہ ہر ایک انسٹرکشن کے ساتھ ہر فلیگ کا اپنا ایک ریلیشن شپ اس کے ساتھ ہے ٹی یہ کہلاتا ہے ٹریپ ٹریپ فلیگ یہ ذرا کمپلیکس ہے یہ میں ابھی آپ کو نہیں بتاتا یہ اس کی ڈیفینیشن میں ذرا پینڈنگ کرتا ہوں یہ کیونکہ جب تک ہم اس جگہ پہ نہیں پہنچیں گے نا وہ آپ کو سمجھ نہیں آئے گا کہ یہ ٹی فلیک کیا کام کرتا ہے لہذا فی الحال آپ اس کو بھولیں ہم آگے چل کے جب اس کا وقت آئے گا تو یہ آپ سے کروائیں گے بھی اور دکھائیں گے بھی انشاءاللہ اس کے ساتھ ہے آئی یہ کہلاتا ہے انٹرپٹ فلیک اس فلیک کی خاصیت یہ ہے ایک چیز ہوتی ہے انٹرپٹ پروسیسر کو انٹرپٹ کرنا باہر سے باہر سے اس کو سگنل دینا کہ بھائی اس وقت جو آپ کام کر رہے ہیں ذرا اس کو روک دیں اور کوئی دوسرا کام کر لیں اس کو کہتے ہیں انٹرپشن جیسے نارملی کلاس روم میں انٹرپشن ہوتی ہے نا اس طرح کی انٹرپشن اب آپ لوگوں کے کلاس روم میں انٹرپشن اس طرح نہیں ہوتی وہ انٹرپٹ جو ہے کسی وقت میں کوئی ایسا کام کر رہا ہوتا ہوں جبکہ مجھے وہ میں نہیں چاہتا کہ اس کام میں انٹرپشن ہو تو یہ چیز کہ میں کب انٹرپشن چاہتا ہوں اور کب انٹرپشن نہیں چاہتا یہ آئی فلیگ سے کنٹرول ہوگا اور یہ بھی ہم آگے آپ کو ایکسپلین کریں گے اس کو ہم باقاعدہ استعمال کریں گے اور دیکھیں گے یہ کیسے کام کیسے کرتا ہے بلکہ یہ فلیگ جو ہے نا یہ پروسیسر کے کنٹرول میں زیادہ نہیں ہوتا اس کا سیٹ اور کلیئر یہ دونوں اس کو یعنی ون کرنا یا زیرو کرنا سیٹ کلیئر یہ یاد رکھنا یہ ہم آگے ڈسکس کریں گے بتاؤں گا میں آپ کو کہ اس کے کیا مانی یہ ہمارے کنٹرول میں زیادہ ہوتا ہے کیونکہ ہمیں پتا ہوتا ہے کہ کس وقت پروگرام کے کس پورشن میں کیونکہ پروگرام بھی ہم نے لکھا ہوتا ہے نا تو وہ ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ یہاں پہ انٹرپشن چاہیے نہیں یہاں پہ اگر انٹرپشن ہو گئی تو کام خراب ہو جائے گا تو یہ ہم ہی اس کو سیٹ کرتے ہیں ہم ہی اس کو کلیئر کرتے ہیں اس کے لیے اسپیشل انسٹرکشنز ہوتی ہیں جو اس کو سیٹ کلیئر کرتی ہیں اس کے آگے جو ہے نا یہ ڈی فلیگ ہے ڈی کا مطلب ہے ڈائریکشن ڈائریکشن فلیگ اس کا تعلق اسپیسیفکلی جو میں نے پہلے بتایا تھا نا ایس آئی اور ڈی آئی کی زمین میں اسٹرنگ انسٹرکشن جو ہوتی ہیں ان کے ساتھ ہوتا ہے آ, یعنی اس کا ایسے مطلب سمجھ لو ابھی فی الحال آگے جب ہم اس کو استعمال کریں گے نا تو بڑی اچھی طرح پتہ لگ جائے گا کہ کاپی کرتے ہوئے یا ایکسس کرتے ہوئے میموری کو کیونکہ وہ ذرا بلاک انسٹرکشن ہوتی ہیں میموری کو ایکسس کرتے ہوئے ہم اوپر سے نیچے کی طرف آ رہے ہیں یا نیچے سے اوپر کی طرف جا رہے ہیں ٹھیک ہے یہ چیز جو ہے نا یہ ڈی فلیگ کنٹرول کرتی اگر یہ ڈی زیرو ہونا تو ہم نیچے سے اوپر کی طرف جا رہے ہوتے ہیں یعنی کم نمبر سے زیادہ نمبر کی طرف جا رہے ہوتے ہیں اور اگر ڈی ون ہو تو ہم زیادہ نمبر سے کم نمبر کی طرف آ رہے ہوتے ہیں یہ اس کا فنکشن ہے اس کی تفصیل آگے آئے گی اس کے بعد ہے اوور فلو یہ اس کا بنیادی تعلق جو ہوتا ہے نا یہ سائنڈ ارتھمیٹک جب ہم کر رہے ہو نا یعنی ہمارا مقصد سائنڈ ارتھمیٹک کرنا ہو یعنی جس میں آخری بٹ جو ہے وہ ہمارے لیے نمبر کے طور پہ نہ ہو بلکہ سمبل کے طور پہ یعنی سائن کا سمبل ہو کہ اگر ون ہے تو نیگیٹو سائن ہے اگر زیرو ہے تو پازیٹو سائن ہے تو اگر کوئی ایسا ایڈیشن سبٹریکشن ہم کر جائیں جو کہ سائن کو ان ایکسپیکٹڈلی چینج کر دیں سائن کی یعنی مثال کے طور پہ ہم کوئی ایسی چیز کریں کہ جس سے سائن بٹ تبدیل ہو جائے اور ویسے سائن بٹ تبدیل ہونی نہیں چاہیے تو یہ اوور فلو جو ہے یہ چینج ہو جاتا ہے یہ سیٹ ہو جاتا ہے ون ہو جاتا ہے تاکہ اگر آپ کا مقصد سائنڈ کیلکولیشن تھا تو آپ کو پتا لگ جائے کہ آپ کا سائن جو ہے نا یہ غلط طریقے سے تبدیل ہو گیا ہے یہ جب ہم کریں گے نا تو میں اس کو ذرا ایڈ سب ٹریک جب میں کروں گا تفصیل سے تو میں یہ آپ کو سمجھا دوں گا کہ یہ کب ایکشن لیتا ہے کب یہ اس طریقے سے کام کرتا ہے ٹھیک ہے نا اس کے ساتھ نا یہ کچھ رجسٹر آپ کو اور نظر آ رہے ہوں گے یہ وہ رجسٹرز ہیں جو ایس کے ساتھ ہے نا C S code segment register D S data segment register S S stack segment register اور E S extra segment register یہ فی الحال میں اس کو ابھی ایکسپلین نہیں کروں گا یہ ذرا سا میں چاہتا ہوں کہ آپ کا تھوڑا جس کو کہتے نا اس کو اس کو پرسیو کرنے کا پرسیو کرنے کا آپ کا آئیڈیا ذرا بڑھ جائے بہتر ہو جائے تو پھر میں اس کو ایکسپلین کروں گا شاید اگلے یا اس سے اگلے لیکچر میں میں آپ کو بتاؤں کہ یہ کیا ہے اور کیسے کام کرتے ہیں ایک دفعہ پھر ذرا شروع سے دیکھتے ہیں جنرل رجسٹر کا گروپ ٹھیک ہے نا A X B X C X اور D X accumulator register base register counter register اور ڈیسٹینیشن رجسٹر یہ جنرل ہیں ان میں باقی میتھمیٹکس بھی ساری ہو سکتی ہے ایڈ سبٹریکٹ سب کچھ ہو سکتا ہے اور ان کے وہ دو چھوٹے چھوٹے جڑواں جو ہیں وہ بھی اے ایچ اور A L A A register high A register low B register high B register low C register high C register low اور D register high D register low یعنی اگر ویسے دیکھیں تو چار جنرل رجسٹر سولہ بٹ کے یا آٹھ جنرل رجسٹر آٹھ بٹ کے دونوں طرح سے ہم اسے استعمال کر سکتے ہیں اس کے بعد آگے ہمارے ایس آئی اور ڈی آئی سورس انڈیکس اور ڈیسٹینیشن انڈیکس اس کے ساتھ ہمارا آ گیا جی انسٹرکشن پوائنٹر ٹھیک ہے اس کے ساتھ ہمارا یہ S P stack pointer base pointer اور پھر ہمارا فلیگ رجسٹر ٹھیک ہے جس پہ ہم نے کافی ابھی وقت لگایا ہاں، بڑا اہم ہے اس لیے وقت لگایا ذرا اس پہ اور اس کے بعد آ گئے ہمارے سیگمنٹ رجسٹر تو سیگمنٹس کو ہم ذرا ڈیفر کر رہے ہیں آ, شاید آئی پی کو بھی تھوڑا سا بھی ہم نے ڈیفر کیا ہے اور باقی تمام چیزوں کی ایکسپلینیشن ساتھ ساتھ آئی تو یہ جو ہے نا آپ نے ذرا دیکھا یہ اس کا اسٹرکچر رجسٹر اسٹرکچر جو ہے یہ تمام اس کے اندر ابھی ہم نے آپ کو بتایا ہے آپ اس کو ذرا غور سے دیکھیں گے یا ذرا ٹھنڈے دل سے اگر آپ سوچیں گے تو بہت زیادہ چیزیں نہیں ہیں دیکھنے والی ٹھیک ہے نا کم چیزیں ہیں پانچ چھ چیزیں ہیں جو کہ ذرا ذہن میں رکھنے والی ہیں اس سے زیادہ نہیں ہے لیکن بس ذرا ان کی جو ہے نا باریکی ہے تھوڑی اس کو کام کرنے میں تھوڑی باریکی ہے وہ آگے پتا لگ جائے گا آپ کو تو اب جو ہے رجسٹر ہم نے دیکھ لیا ابھی تک بڑی گفتگو ہو رہی ہے بڑی چیزیں ہم نے آپ کو دکھا بھی دی لیکن کوئی کام کر کے نہیں دکھایا ابھی تک ٹھیک ہے اب ہم سر تھوڑا سا آپ کو بتاتے ہیں کچھ کام کیسے کیا جائے گا اس کے اندر ایک چھوٹا سا پروگرام آپ کو دکھائیں گے آپ کو پتا ہے نا پروگرام کیا چیز ہوتی ہے program is an ordered set of instruction for the processor یہ بالکل جس کو کہتے ہیں فارمل ڈیفینیشن ہے پروگرام کی لیکن ابھی جو ہم آپ کو پروگرام دکھائیں گے نا یہ بڑا اچھا بڑا ٹھیک ٹھاک قسم کا آرڈر سیٹ ہے انگریزی میں لکھا ہے اسمبلی لینگویج کا پروگرام ہے انگریزی میں لکھا گیا ٹھیک ہے نا اور اس سے آپ کو نا تھوڑا اندازہ ہو جائے گا اس کی سمپلسٹی کا اندازہ ہوگا کہ کوئی بہت ایسی چیز نہیں ہے ٹھیک ہے اب ہم دوبارہ بڑی دیر ہم نے آپ کو سلائڈ پہ رکھا دوبارہ ذرا تھوڑی دیر کے لیے پہ لے کے چلتے ہیں ٹھیک ہے اس میں دیکھیے آپ ایک سادہ سا پروگرام آپ کے لیے لکھا ہے انگریزی زبان اس کو پڑھنا ہی انگریزی میں ہے آپ کو اس کو ذرا پڑھیں move five to A X ٹھیک ہے اس کا مطلب تو سمجھ میں آ گیا ہوگا کیا ہے مطلب اس کا مطلب ہے اے ایکس میں پانچ ڈال دو put the value five in to A X آپ کسی بھی زبان میں کہیں مطلب سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ اے ایکس میں پانچ ڈال دو یہ نمبر پانچ میں نے ایکس میں ڈال دیا نمبر پانچ کیا ہوا نمبر پانچ کا جو بائنری اکویلنٹ ہے نا وہ ایکس میں چلا گیا اب دوسرا اسٹیپ اس کا ہے move ten to B X میرا خیال ہے اتنی انگریزی تو سمجھ ہی لیتے ہوں گے دس بی ایکس میں ڈال دو نا اسمبلی میں لکھا ہوا ہے اور میں بتاؤں گا آپ کو باقاعدہ کہ ہاں یہ واقعی میں نے اسمبلی میں لکھا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد تیسرا کیا ہے add B X to A X یعنی اب بی ایکس اور اے ایکس کو جمع کر دو اس کا مطلب کیا ہوگا B X to A X کا کیا مطلب ہے کہ جب جمع کرو گے تو جو جواب آئے گا وہ کہاں جائے گا ذرا اس کو دیکھنا جواب جو آئے گا وہ کہاں جائے گا وہ جائے گا ٹو ٹو والی سائڈ پہ اے ایکس میں بی ایکس اگر ہم کہتے ہیں مطلب یہ ہوتا کہ ایکس اور بی ایکس کو جمع کرو اور جواب کو بی ایکس میں ڈال دو جب ہم کہتے ہیں بی ایکس ٹو ایکس تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ ایکس اور بی ایکس کو جمع کرو اور جواب ایکس میں ڈال دو ٹھیک ہے نا یہ ٹو کہ یہ مانی انگریزی ہے گرامر کا اصول سمجھ لو اس کے مطابق یہ یہ مانی اس کے بن رہے ہیں اور یہی اس کے مانی سمجھ گئے نا اب یہاں پر وہ جو میں نے بات کہی تھی اس میں ایک چیز کو ذہن میں رکھنا ہوگا اس میں سورس اور ڈیسٹینیشن کا بلکہ یہاں پہ ڈیسٹینیشن کا کانسیپٹ ہے تھوڑا ڈیسٹینیشن ٹھیک ہے اوپر والے میں دیکھو نا move ten to B S to B S تو ٹو کے بعد جو بھی چیز آئی ہے وہ ڈیسٹینیشن ہوگا نا وہ وہ جگہ ہوگی جہاں اسے پہنچنا ہے تو سورس کیا ہوا اس میں سورس ہوا دس کانسٹنٹ سورس ہے دس جو کہ بی ایکس میں جائے گا سو سورس کانسٹنٹ ہے دس اور ڈیسٹینیشن کیا ہے بی ایکس رجسٹر ٹھیک ہے میرا خیال ہے سمجھ میں آ گیا ہوگا انگریزی میں تو سمجھ میں آ ہی گیا ہوگا اسمبلی میں بھی آ جائے گا ابھی ٹھیک ہے نا اور اس سے سمجھ میں آ جائے گا کتنا آسان ہے اسمبلی لینگویج کا پروگرام لکھنا ٹھیک اس کے بعد ہم نے کہا ایڈ یہ جو اسٹیپ ابھی بتا رہا تھا add B X to A X B X کو اے ایکس میں جمع کرو اور جو جواب آئے اس کو بھی اے ایکس ہی میں ڈال دو اس کے بعد move fifteen to B X اب وہ پچھلے والا دس مٹ گیا بی ایکس سے ٹھیک ہے نا اب یعنی اس انسٹرکشن تک نا بی ایکس میں دس تھا اب جو ہے اب اس انسٹرکشن کے بعد بی ایکس میں ہو گیا پندرہ ٹھیک ہے اس کے بعد پھر ہم نے وہی انسٹرکشن دے دی add B X to A X ٹھیک ہے اب یہ جو پندرہ ہے اس کو بھی اے ایکس میں جمع کر دو اور جواب جو ہے وہ ایکس کے اندر ڈال دو ٹھیک ہے تو اس کے نتیجے میں کیا ہوگا ہم نے کیا کیا ہے ہم نے صرف پانچ جمع دس جمع پندرہ کیا ہے ٹھیک ہے نا سادہ ترین کیلکولیشن جو کہ میں آپ کو بتا سکتا ہوں وہ یہ کہ ہم نے پانچ جمع جمع دس پندرہ کیا ٹھیک ہے نا اور اس کا جواب کیا ہوگا اس کا جواب تیس ہوگا جو کہ ایکس رجسٹر میں ہونا چاہیے اس پروگرام کے مطابق یہ یہی جو ہے نا یہی اسمبلی لینگویج کا یعنی اگر میں یہ کہوں کہ اس پروگرام میں گر اسمبلی لینگویج کا ہم نے آپ کو بتا دیا گر کیا ہے کہ بہت سادہ ہے مگر بہت باریک ہے ٹھیک ہے نا بس یہ دو چیزیں اب ذرا یہ انگریزی سے بس ایک اسٹیپ ایک اسٹیپ آگے چلتے ہیں اسمبلی میں اسمبلی کیا ہے اسمبلی جو ہے نا یہ انگریزی کا شارٹ ہینڈ ہے شارٹ ہینڈ میں آپ جو انگریزی لکھتے ہو اسمبلی انگریزی کا شارٹ ہینڈ ہے کیونکہ اگر میں چاہتا نا تو میں اسمبلی ایسی بھی بنا سکتا تھا جس میں کہ وہ والے میں پروگرام اس طرح move B X to A X لکھتا اور ایسا اسمبلر لکھ دیتا کہ جو اس کو ٹرانسلیٹ کر دیتا تو وہ اسے بھی کر سکتا تھا لیکن اس کے لیے دیکھو نا مجھے ٹائپ کتنا کرنا پڑتا M O V E move B X T O to A X ٹھیک ہے اس کو میں نے کہا یار اتنا ٹائپ کرنے کی کیا ضرورت ہے اس کو ذرا شارٹ ہینڈ میں گیا تھا تو ہم نے اس کو لکھ دیا shorthand M O V E لگانے کی ضرورت نہیں ہے پتا لگ گیا موو ہے ٹھیک ہے نا لیکن یہ ذرا ذرا آگے دیکھنا یہ ٹرکی ہے موو ایکس کوما فائیو حالانکہ جب انگریزی میں لکھا تھا نا تو لکھا تھا فائیو ٹو ایکس یہ انٹل انٹل کی ہے یعنی جو ہے نا وہ ڈیسٹینیشن جو ہوتا ہے نا اس کو پہلے لکھتا ہے اور سورس کو بعد میں لکھتا ہے ڈیسٹینیشن پہلے لکھے گا سورس بعد میں لکھے گا یہ اب ان کی ایک روایت چلی آ رہی ہے اب ہم انہیں منع نہیں کر سکتے تو مجبوری ہے ذرا موو ایکس کوما فائیو مطلب وہی ہے move five to A X پڑھیں گے اس کو ایسے کیونکہ ڈیسٹینیشن پہلے آتا ہے انٹل میں سورس بعد میں آتا ہے صرف انٹرپریٹیشن کا فرق ہے ورنہ کوئی خاص ایسی چیز نہیں موو کا صرف میں نے ای e ڈراپ کیا ٹھیک ہے کیا ضرورت ہے ایم او وی سے پتا لگ گیا موو ہے اس کے نیچے ہے move B X comma ten اس کے نتیجے میں پہلے انسٹرکشن کے نتیجے میں اگر دیکھو گے نا تو ایکس میں پانچ آ جائے گا دوسری انسٹرکشن کے نتیجے میں بی ایکس میں دس آ جائے گا یہ ابھی ذرا میں بغیر پہ نا کرا کے بھی دکھاؤں گا اس لیے ذرا دھیان سے دیکھنا اس کو ہاں اب بعد میں پوچھوں گا بھی add A X comma B X بات وہی ہے ڈیسٹینیشن پہلے آئی سورس بعد میں سورس بی ایکس ہے جس کو ڈیسٹینیشن اے ایکس میں ہمیں ایڈ کرنا ہے اور جواب بی اے ایکس میں رہنا ہے ٹھیک ہے نا تو ڈیسٹینیشن پہلے آ جائے گا add A X X comma B امید ہے کچھ کچھ تھوڑا تھوڑا سمجھ میں آنے لگا ہوگا کہ یہ کیا کریں گے بہت کمپلیکس چیز نہیں ہے بس ذرا دھیان سے سننے والی بات ہے دھیان سے بس غور کرو move B X comma fifteen B X پھر ڈیسٹینیشن ہے ففٹین سورس ہے بی ایکس پہلے لکھیں گے ففٹین بعد میں لکھیں گے add A X X comma B ٹھیک ہے نا ایڈ کریں گے اے ایکس اور بی ایکس کو کوئی کمپلیکیشن ہے اس میں میرا نہیں خیال کہ کوئی بھی آدمی یہ کہہ سکتا ہے کہ اس میں کوئی کمپلیکیشن ہے ٹھیک ہے اس میں کسی قسم کا کمپلیکیشن نہیں ہے سمپل بات ہے یعنی اگر اس کو دیکھو نا تو اس میں ایک چیز بڑی تم کو کنسسٹنٹ نظر آئے گی اگر ایک جملے میں بتانا چاہوں نا تو وہ یہ ہے آپریشن ڈیسٹینیشن کاما سورس یہ ہے طریقہ انٹل کی اسمبلی لینگویج کی کوئی بھی انسٹرکشن لکھنے کا ٹھیک ہے نا آپریشن ڈیسٹینیشن کاما سورس اس کے علاوہ نا کچھ ہوں گی ایسی کہ جس میں ایک ہی ہوگا اس میں وہی سورس ہے یا وہی ڈیسٹینیشن ہے وہ جہاں جائے گا نا وہ میں بتاتا جاؤں گا اور کچھ ایسے ہوں گے کہ جن میں دو تو ہوں گے لیکن ایک امپلائڈ ہوگا امپلائڈ سے مراد ہے کہ جو ہمیں پتا ہے کہ وہ اے ایکس رجسٹر میں ہوگا یا جو ہمیں پتا ہے کہ وہ سی ایکس رجسٹر میں ہوگا اس طرح کے امپلائڈ میں نے بتایا تھا شروع کے لیکچرز میں میرا خیال ہے شاید دوسرے میں بتایا تھا ٹھیک ہے نا کہ امپلائڈ آپرینٹ بھی ہوتا ہے اب جو ہے یہ والا پروگرام تو ہم نے لکھ لیا نا اور یہ بالکل صحیح پروگرام ہے ٹھیک ہے اس میں کوئی ٹرک نہیں لگائی ہے بالکل یہ کمپائل ہوگا یہ چلے گا تو اس کو ذرا پھر کمپائل کریں گے بھی اور چلائیں گے بھی کمپائل کرنے کے لیے اور چلانے کے لیے کچھ چیزیں چاہیے وہ میں تھوڑی تھوڑی آپ کو بتاتا ہوں یہ جو آپ کے ساتھ یعنی یہ چیزیں جو ہے نا ان آپ کو مل جائیں گی وہ جو ٹول ہیں اس کے انٹل کے یہ اگر لکھنا ہے پروگرام تو پھر اس کا کوئی اسمبلر ہونا چاہیے اس کے لیے نا ہم استعمال کریں گے NASM N A S M NASM ٹھیک ہے نیٹ وائڈ اسمبلر یہ فری اسمبلر ہے ٹھیک ہے اوپن سورس والوں کا اسمبلر ہے اور بڑا اچھا بڑا پاورفل اسمبلر ہے اس کے علاوہ ایک پروسیس ہوتا ہے لنکنگ کا پروسیس ہوتا ہے ذرا ابھی بتانا میرا خیال ہے مناسب نہیں کسی وقت صحیح وقت آئے گا تو بتا دیں یا شاید نہ بھی بتائیں کوئی اس میں حرج نہیں لنکنگ کرنی پڑتی ہے جب ہم آبجیکٹ کوڈ بنا لیتے ہیں نا تو اس کی لنکنگ کرتے ہیں تو اس سے ایگزیکیوٹیبل کوڈ بنتا ہے آبجیکٹ کوڈ ایگزیکیوٹیبل نہیں ہوتا جب اسے لنک کر دیتے ہیں تب وہ ایگزیکیوٹیبل میں کنورٹ ہو جاتا ہے کوڈ امیج بن جاتا ہے تو اس کے لیے ایک پروگرام چاہیے ہوتا ہے یہ کمپائلر اور یہ اسمبلر وغیرہ کے نا یہ اسی سوٹ کے اسی سیٹ کے یہ پروگرامس ہیں جی، جیسے جیسے استعمال کرتے ہیں پتہ لگتا جائے گا کہ کیا ہے ایسے ابھی بتانے سے شاید اس طرح نہ پتہ لگے وہ ہے اے لنک ٹھیک ہے یہ بھی اوپن سورس والوں کا لنکر ہے فری ہے یہ ہم لنکنگ کے لیے استعمال کریں گے اس کے بعد جو چیز ہم جو سب سے زیادہ استعمال کریں گے نا وہ ہے ڈیبگر اس میں نا اسکرین پہ اس کورس میں اسکرین پہ بہت کم چیزیں نظر آئیں گی کوئی پرنٹ ونٹ بہت کم ہوگا ٹھیک ہے نا اس میں جو چیز آپ کو اسکرین کے اوپر نظر آئے گی نا وہ ایک اور اسکرین ہوگی ٹھیک ہے وہ اسکرین ہوگی ڈبگر کی جس میں کہ ڈبگر آپ کو دکھا رہا ہوگا کہ پروسیسر کے رجسٹر کی کیا ویلو ہے جب ہم یہ پروگرام ایگزیکیوٹ کر رہے ہیں یہ اسٹیپ کیا تو رجسٹر کی کیا ویلو یہ اسٹیپ کیا تو رجسٹر کی کیا ویلو یہ وہ آپ کو ڈبگر دکھائے گا اور زیادہ تر وقت جو ہے ہم لوگ اپنے پروگرامز کا نتیجہ اسکرین پہ پرنٹ کر کے نہیں دیکھ رہے ہوں گے ہم اپنے پروگرام کا نتیجہ ڈبگر کے اندر دیکھ رہے ہوں گے کہ اس کے نتیجے میں رجسٹرز کی ویلیو میں کیا چینجز ہیں تو اس مقصد کے لیے جو ڈبگر ہم استعمال کریں گے نا وہ ہے اے ایف ڈی ٹھیک ہے یہ بھی فری ڈبگر ہے آ, یہ بھی آپ کو مل جائے گا ایڈوانسڈ فل اسکرین ڈبگر ہمارے کام کے لیے بہت بہترین بہت زیادہ پاورفل نہیں ہے کیونکہ ہم نے کوئی بہت زیادہ پاورفل پروگرام لکھنے بھی نہیں ہے ابھی تو جتنا کا ہمارے ضرورت ہے نا اس کے لیے بہت کافی ہے A F D advance advance free full screen یہ ہمارے تین ٹولز وہ ہیں جو کہ ہم نے ہر وقت ہمارے ساتھ ہونے چاہیے بالکل جیسے سپاہی کی پستول بندوق ہوتی نا اس طرح یہ اسمبلی کے پروگرامر کی پستول بندوق ہے اس کے بغیر کوئی کام نہیں ہوتا یہ تین ہمارے پاس ہے اس کے علاوہ ایک ہے وہ آئی ڈی آپشنل ہے وہ شاید آپ کو بھیج دیں اگر آپ چاہیں آپ اس میں لکھیں اسمبلی کے پروگرام جو ہوتے ہیں نا یہ ٹیکسٹ فائل ہوتی ہے سمپل ٹیکسٹ فائل آپ اس کو لکھ لیں اس میں کیا نام ہے آپ کا نوٹ پیڈ میں لکھ لیں آپ اسے ٹھیک ہے یا آپ اسے ڈاس کے ایڈٹ میں لکھ لیں ایک ہی بات ہے you just need a text file ٹھیک ہے تو اب ہم اپنا پہلا والا پروگرام جو ہے یہ جو ابھی میں نے آپ کو بتایا تھا نا یہ والا پروگرام اب ہم لکھتے ہیں یہ اس کا نام میں نے رکھا ہے E X zero one dot A S M ظاہر ہے آپ کو نام رکھنا پڑے گا کوئی بھی یہ ای e ایکس میں نے رکھا ہے ایگزامپل زیرو ون پہلی example dot A S M dot A S M کا کیا مطلب ہے یہ اسمبلی فائل ہے ٹھیک ہے نا E X zero one dot A S M اب یہ دیکھیے یہ آپ کو اسکرین پہ ابھی نظر آ رہا ہوگا اس میں کچھ لائنیں ہیں نا جن کا کلر تھوڑا میں نے چینج کیا ہوا ہے جیسے یہ O R G zero X one zero zero یہ بس آپ بھی فی الحال تو آپ اس کو ایسے ہی لکھ دیجئے جیسے یہ میں نے لکھا ہے یہ میں ابھی آپ کو بتاؤں گا ٹھیک ہے ممکن اسی لیکچر میں ممکن شاید اگلے لیکچر میں آپ کو بتاؤں کہ یہ O R G zero X one zero zero کا مطلب کیا ہے اس کے بعد نیچے ہم نے وہی والا پروگرام جو ابھی میں نے آپ کو اسکرین پہ دکھایا تھا وہی پروگرام بالکل سمپل اسی طرح لکھ دیا X move X comma five move B X comma ten add X comma B X move B X comma fifteen add X comma B X ٹھیک ہے اس کے نیچے دو لائنیں میں نے لکھی ہیں یہ آپ میری بات پہ اعتبار کر کے یہ جیسے لکھی ہیں ویسے ہی لکھ دیجیے اس کا تعلق اسمبلی سے اتنا نہیں ہے جتنا ڈاس سے ہے یہ بنیادی طور پہ ڈاس میں کسی بھی پروگرام کو جب ہم ختم کرتے ہیں نا تو اس کو ایسے ختم کرتے ہیں اگر یہ ہم ایسے نہیں کریں گے نا تو پروگرام ختم نہیں ہوگا تو وہ اس میں یعنی کمپیوٹر میں آپ کے مسئلہ پڑے گا کوئی یعنی جیسے بوٹ ہو جائے گا خود بخود ہو سکتا ہے نہیں بھی ہو سکتا لیکن بہرحال لیگلی پراپر طریقے سے شریفانہ طریقے سے ڈاس میں پروگرام کو ختم کرنے کا یہ جو ہے یہ مقصد ہوتا ہے یہ ہم نے ایک ٹیکسٹ جو ہے یعنی ٹیکسٹ ایڈیٹر کے اندر یہ پروگرام آپ اسی طرح سے ٹائپ کر لیجیے اس کے بعد جب ہم نے یہ پروگرام ٹائپ کر لیا پروگرام ٹائپ کرنے کے بعد اب ہمیں اس کو اسمبل کرنا ہے اسمبل ہم کیسے کریں گے اسمبل کرنے کے لیے ایک کمانڈ لائن ہم استعمال کریں گے جیسے آپ یہ کاپی وغیرہ کی کمانڈ دیتے ہیں نا ڈاس پر کاپی کرو یہ کرو یہ کیا کہتے ہیں ٹائپ کرو ایڈٹ کرو یہ کمانڈ آپ ڈاس کی دیتے ہیں بالکل اسی طرح کمانڈ لائن پہ ہم دیں گے اور وہ ہماری کمانڈ لائن ہوگی N A S M NASM یہ نام ہے پروگرام کا ٹھیک ہے جس جو کہ ہمارا اسمبلر ہے E X zero one dot A S M یہ اس کی ان پٹ فائل ہے یہ جو فائل ہم نے ابھی بنائی تھی مائنس او مائنس او کا مطلب ہے جو آؤٹ پٹ فائل ہمیں اس سے درکار ہے minus O S zero one dot com یعنی نیزم کمانڈ کمانڈ ہے وہ ہمارا اسمبلر ہے اس کی put E X zero one dot A S M ہے اس کی آؤٹ پٹ جو ہمیں چاہیے وہ E X zero one dot com ہے ٹھیک ہے اس کے آگے ہے مائنس ایل مائنس ایل کا مطلب یہ ہے کہ میں اس کو یہ کہہ رہا ہوں کہ ایک لسٹنگ فائل بھی بناؤں یعنی جب ہم اسے کمپائل کریں گے یعنی اسمبل کر رہے ہیں نا تو اس کی لسٹنگ فائل بھی بنائیں گے ٹھیک ہے وہ لسٹنگ فائل کیا ہوتی ہے آگے بتاؤں گا وہ لسٹنگ فائل کس نام سے اسٹور کرنی ہے وہ نام آگے مائنس ایل کے بعد دیا ہوا E X zero one dot L S T یعنی پوری کمانڈ کا مطلب یہ ہوا انگریزی میں کہ اگر میں اس کو اردو میں کہوں نا وہ میں اس کو ایسے کہوں گا کہ اے NASM E X zero one dot A S M file لو اس کو اسمبل کرو اس سے آؤٹ پٹ فائل بناؤ E X zero one dot com ایک اور اس کی ایک لسٹنگ فائل بھی بناؤ E X zero one dot list ٹھیک ہے کتنا آسان کام ویسے لکھا ہوا کمپلیکس نظر آتا یہ جو کمانڈ دی نا ہم نے یہ کمانڈ دینے کے نتیجے میں کچھ نہیں ہوگا مطلب اسکرین پہ کچھ نہیں ہوگا ٹھیک ہے وہ کرسر دوبارہ آپ کے پاس آگے یہ اور کچھ اس نے بتایا نہیں یہ کچھ بتائے گا بھی نہیں لیکن یہ اپنا کام کرایا یہ ڈائر کر کے دیکھیے آپ کو وہ ایک تو فائل آپ کی تھی یہ E X zero one dot S M یہ تو موجود ہے دو فائلیں اس نے نہیں بنا دی E X zero one dot com اور E X zero one dot L S T ٹھیک ہے نا کام جو ہے وہ تو ہماری ایگزیکٹیبل ہے اور ایل ایس ٹی جو ہے نا وہ ہماری لسٹ فائل ہے یہ ذرا لسٹ فائل کو بھی دیکھ لیجئے یہ کیا ہوگا لسٹ فائل ایسی ہوگی ٹھیک ہے یہ لائن نمبر بتا رہا ہے پہلے اس میں one two three four five six seven eight nine ten یہ فائل کا لائن نمبر ہے اور اس کے ساتھ ایک لمبا بڑا سا نمبر ہے یہ نمبر جو ہے نا یہ فائل میں آف سیٹ ہے اس کا zero zero zero offset اس کے بعد آپ دیکھیں گے تھری آف سیٹ اس کے بعد زیرو سکس آف سیٹ اس کے بعد زیرو ایٹ آف سیٹ یہ ذرا چیز جو ہے نا یہ یہ بڑی غور سے دیکھنے والی چیز ہے یہاں پہ بہت اچھی جو ہے نا ایکسپلینیشن ہوتی ہے یہ فائل آف سیٹ ہے اوپر زیرو زیرو سے شروع ہوا زیرو سے شروع ہوا وہ فائل کا آف سیٹ اس کے آگے نا یہ جو بی ایٹ دیکھ رہے ہو نا یہ جو میں نے آپ کو بتایا تھا نا آپ کوڈ آپریشن کوڈ وہ ایک نمبر ہوتا ہے ٹھیک ہے کیونکہ پروسیسر نمبر کے علاوہ کچھ نہیں سمجھتا یہ اسمبلر نے ٹرانسلیشن کی موو اے ایکس ٹھیک ہے یہ جو دو چیزیں نا موو ٹو اے ایکس یہ ٹرانسلیٹ کر کے نمبر لگایا ہے بی ایٹ ٹھیک ہے یہ بات سمجھے نمبر اس نے لگایا بی ایٹ یہ کوڈ ہے موو ایکس کا جہاں بھی موو ایکس کوما کانسٹنٹ کرو گے نا وہاں پہ بی ایٹ لگے گا یہ بی ایٹ نمبر کا مطلب ہے موو ایکس کوما کانسٹنٹ یاد رکھ یاد کرو میرا میرا خیال ہے کہ دوسرے لیکچر میں میں نے بتایا تھا کہ انسٹرکشن جو ہوتی ہے وہ ایک نمبر میں کنورٹ ہو جاتی ہے یہ ہے وہ نمبر جو کہ اسمبل نے نے اسمبلر کنورٹ کیا اس نمبر کو ہم کہتے ہیں آپ کوڈ ٹھیک ہے اس کے آگے آپ کوڈ کے آگے پیرامیٹر ہے پیرامیٹر کیا دیا تھا ہم نے فائیو اور اس اس نے لکھا کیا ہے کو غور سے دیکھنا یہاں پہ بڑی ایک چیز میں بتانا چاہتا ہوں یہ سمجھ تھوڑی سی کمپلیکیشن ہوتی ہے لڑکے عموماً اس کو نہیں سمجھتے لیکن ذرا غور سے دیکھو گے تو فوراً سمجھ میں آ جائے گا اس نے لکھا کیا اسے B eight zero five zero zero اس کو ذرا دیکھیں نا بائٹ بائی بائٹ ٹھیک ہے اب یہ آپ لوگوں کو پتا ہے نا کہ ہیکسا ڈیسیمل نم... یہ سارے ہیکسا ڈیسیمل ہیں ہیکسا ڈیسیمل کا ایک ڈیجٹ جو ہوتا ہے ڈیجٹ ایک نمبر وہ چار بٹوں کا ہوتا ہے لہذا دو دو نمبر جوڑ لو تو بائٹ بن جائے گی پہلے دو نمبر جوڑے ایک بائٹ بن گئی بی ایٹ ٹھیک ہے نا دوسرے دو نمبر جوڑے دوسری بائٹ بن گئی زیرو فائیو تیسرے دو نمبر جوڑے تیسری بائٹ بن گئی zero zero B eight zero five zero zero memory میں یہ ایسے ہی لکھے ہوں گے B eight zero five zero zero ٹھیک ہے نا اب یہ ہے کیا ہم نے تو لکھا تھا یار move X comma zero zero zero five zero zero zero five اس لیے کہ ایکس تو سولہ بٹ کا ہے تو نمبر بھی سولہ بٹ کا ہونا چاہیے سولہ بٹ کے رجسٹر میں آٹھ بٹ کا نمبر تو نہیں جائے گا یا چار بٹ کا نمبر تو نہیں جائے گا پورے کے پورے سولہ کے سولہ بٹ ہی جائیں گے آدھا پونا نمبر نہیں جاتا پورا جائے گا تو فائیو ہم نے اس لیے لکھا تھا کہ زیرو زیرو جس کو ہم کہتے ہیں نا لیڈنگ زیروز لیڈنگ زیروز کی ضرورت نہیں ہے لیڈنگ زیروز کی اس کے اندر ضرورت نہیں ہوتی زیرو زیرو زیرو فائیو لکھنے کی ضرورت نہیں وہ خود سمجھ جاتا اس نے لکھا یہی ہے B eight zero zero zero five ٹھیک ہے لیکن اگر بائٹ بائی بائٹ دیکھیں تو ایک چیز ہوتی ہے جو پروسیسر کے اندر بڑی اہم ہوتی ہے کہ جب ہم ایک سولہ بٹ کا نمبر یعنی دو بائٹ کا نمبر ایک ایسا نمبر جو دو بائٹ میں ہو جیسے آپ لوگ نا سی میں انٹ کرتے ہو نا انٹ کیا کہیں آپ نے پڑھا ہوگا کہ سولہ بٹ کا انٹ ہوتا ہے کہیں بتیس بٹ کا انٹ ہوتا ہے سولہ بٹ کے انٹ میں دو بائٹس ہوتی بتیس بٹ کے انٹ میں چار بائٹس ہوتی تو اس میں جب میں میموری میں اس کو بائٹ بائی بائٹ رکھوں تو اس کا بائٹ آرڈر کیا ہوگا کیا سب سے جو آخیر والی بائٹ ہے جس کو ہم کہتے ہیں سب سے اہم بائٹ موسٹ سگنیفیکنٹ بائٹ وہ پہلے لکھی جائے گی یا جو سب سے کم اہم والی بائٹ ہے آخری والی byte least significant byte M S S B B اور ایل شاید پتہ نہیں ابھی تک پڑھا نہیں پڑھاؤ نہیں پڑھا تو ابھی پڑھ لو ٹھیک ہے موسٹ سگنیفیکینٹ بائٹ اور لیسٹ سگنیفیکینٹ بائٹ میں سے کون سی بائٹ پہلے آئے گی کیا ہم اس طرح لکھیں گے میموری میں کہ سب سے پہلے موسٹ سگنیفیکینٹ بائٹ لکھیں پھر اس سے لیس سگنیفیکینٹ بائٹ پھر اس سے لیس سگنیفیکینٹ بائٹ پھر لیسٹ سگنیفیکینٹ بائٹ یا ہم اس کو ایسے لکھیں لیسٹ سگنیفیکینٹ بائٹ پھر مور سگنیفیکینٹ بائٹ پھر more significant byte and the most significant byte یعنی اگر میں زیرو ایڈریس سے شروع ہو رہا ہوں تو زیرو ایڈریس پہ least significant byte one address پر more significant byte two address پر مور سگنیفیکینٹ بائٹ اور تھری ایڈریس پر موسٹ سگنیفیکینٹ بائٹ کیا یہ آرڈر ہے یا یہ آرڈر ہے کہ زیرو ایڈریس پر most significant byte one address پر لیس سگنیفیکینٹ بائٹ اس سے ٹو ایڈریس پر لیسر سگنیفیکینٹ بائٹ اور تھری ایڈریس پر لیسٹ سگنیفیکینٹ بائٹ اگر ہم یہ لکھیں یہ دو ڈفرنٹ کنوینشن ہیں ان میں ان کنوینشن کے باقاعدہ نام ہیں جو اوپر والی کنوینشن ہے نا جس میں لیسٹ سگنیفیکینٹ بائٹ پہلے لکھی جاتی ہے اور اس کے بعد مور سگنیفیکینٹ اور پھر مور سگنیفیکینٹ اور پھر موسٹ سگنیفیکینٹ ٹھیک ہے اس کو ہم کہتے ہیں لٹل انڈین نوٹیشن انڈین نہیں little endian little endian notation اور یہ جو نیچے والی ہے اس کو ہم کہتے ہیں دا بگ اینڈین نوٹیشن یہ نوٹیشن ہے میتھمیٹیکل نوٹیشن ہے ٹھیک ہے Intel little endian notation follow کرتا ہے اور اس کی دلیل دیتا ہے lesser significant byte at lesser address at smaller address the smaller address hold the lesser significant byte اب اس کی وجہ سے جب اس کو لکھیں گے نا تو پڑھنے میں تھوڑا سا پرابلم ہوگا اس وجہ سے زیرو فائیو پہلے آ جائے گا کیونکہ یہ لیسر ہے زیرو زیرو تو اوپر والا ہے نا اوپر والا ٹھیک ہے زیرو فائیو نیچے والا ہے least significant byte zero five لہٰذا وہ پہلے آ جائے گی زیرو زیرو بعد میں آئے گا تو یہ ذرا الٹا پڑھا جائے گا ٹھیک ہے لیکن یہ انٹل کی فکسڈ کنوینشن ہے کہ less important byte less less important part of the value on lesser address چھوٹے ایڈریس پر چھوٹی والی بائٹ چھوٹے ایڈریس پر کم اہمیت والی بائٹ ٹھیک ہے نا انٹل کا یہ کنوینشن اور موٹورولا کا یہ دوسرا کنوینشن ہے جو بگ اینڈین نوٹیشن ہے نا وہ کہتے ہیں کہ اس کو اس طرح لکھو تاکہ پڑھنے میں آسانی ہو دونوں اپنی اپنی ٹھیک ہی ہوں گے لیکن بہرحال انٹل کا یہ والا کنوینشن تو یہ دیکھا ابھی پہلی انسٹرکشن پر ہے باریکی ہے نا ذرا اس وجہ سے تھوڑا ٹائم لگتا ہے بی ایٹ یہ آپ کوڈ ہو گیا زیرو فائیو یہ نمبر کا سولہ بٹ نمبر کا لیسٹ سگنیفیکینٹ بائٹ ہو گئی زیرو زیرو ٹھیک ہے نا یہ موسٹ سگنیفیکینٹ بائٹ ہو گئی اس کے نیچے پھر آ گیا موو بی ایکس اب دیکھنا اوپر بی ایٹ تھا نیچے بی بی ہو گیا کیوں بی بی اس لیے ہوا کہ اس میں بی ایکس انوال ہے وہی const to reg constant value moved to a register ٹھیک ہے لیکن چونکہ اس میں بی ایکس انوالوڈ ہے اس لیے نمبر تبدیل ہو گیا پچھلے میں ایکس تھا تو وہ بی ایٹ تھا اس میں بی ایکس ہے تو یہ بی بی ہے کسی وقت وقت آئے گا صحیح نا تو میں بتا دوں گا کہ اس میں جب یہ نمبر بناتے ہیں تو اس کے کیا اصول ہے اس کے آگے پھر یہی ہے سمپل اب یہ دیکھو اوپر کی تین بائٹس یہ کھا گیا تھا نا زیرو میں بی ایٹ آ گیا زیرو ایڈریس پہ ون ایڈریس پہ زیرو فائیو آ گیا ٹو ایڈریس پہ زیرو زیرو آ گیا تو تھری ایڈریس یہ نیچے file offset three address پر بی بی بی آ گیا ٹھیک ہے نا نیا یعنی یہاں سے تو یہ بتا رہا ہے کہ سیکوینس بائٹس کا کیسے چل رہا ہے B B zero A zero A کیا ہے یہ جو دس لکھا تھا نا ادھر یہ دس ڈیسیمل کا تھا ہیکسا ڈیسیمل کا نہیں تھا اور دس ڈیسیمل جو ہوتا ہے ہیکسا ڈیسیمل میں کیا ہوتا ہے زیرو اے ٹھیک ہے تو یہ دیکھو B B zero A zero zero وہی اصول چلا آ رہا ہے اوپر والا زیرو فائیو زیرو زیرو والا ٹھیک ہے نا B B zero A zero zero ٹھیک ہے اس کے بعد ہم نے کہا add A X B X ٹھیک ہے یہ جو انسٹرکشن ہے نا یہ پوری انسٹرکشن دو بائٹ میں آئی ہے زیرو ون ڈی ایٹ اصل میں اس کے اندر زیرو ون جو ہے نا یہ آپ کوڈ ہے اور ڈی ایٹ بتا رہا ہے کہ اس میں سورس رجسٹر کون سا اور ڈیسٹینیشن رجسٹر کون سا اس کی بریک اس کا break up actual break up جو ہے نا یہ میں بعد میں بتاؤں گا کسی وقت ابھی نہیں یہ اہم نہیں ہے کیونکہ اس میں ہماری انوالومنٹ اتنی ہوتی نہیں ہے خود ہی کر لیتا ہے اس وجہ سے میں نے اس کو زیادہ نہیں چھڑا کسی وقت بتاؤں گا کہ یہ کیا چیز ہے یہ ایڈ کا سمجھو اپ کوڈ ہے add X comma B X کا یہ آپ کوڈ ہے زیرو ون ڈی ایٹ کیونکہ اس میں دیکھو پیرامیٹر کوئی نہیں فکس کوئی پیرامیٹر نہیں ٹھیک ہے نا وہ جیسے پیچھے اوپر کانسٹنٹ آ رہا تھا وہ کانسٹنٹ اس میں نہیں آ رہا زیرو ون ڈی ایٹ اس کے بعد ہے نیچے move B X comma fifteen دیکھنا یہ پھر وہی وہی ہے ہے بی بی بی بی ٹھیک والا آپ کوڈ جو اوپر موو بی ایکس میں استعمال ہوا تھا وہی آپ کوڈ یہاں آ گیا بی بی یعنی جب بھی پروسیسر کو بی بی ہم دیں گے نا تو وہ سمجھ جائے گا کہ یہ ہے موو بی ایکس اور آگے کانسٹنٹ پڑا ہوا ہے ٹھیک ہے اور وہ کانسٹنٹ آگے وہی پندرہ پندرہ ہکسا ڈیسیمل میں کیا ہوتا ہے زیرو ایف ٹھیک ہے نا اور آگے زیرو زیرو کنوینشن وہی ہے موسٹ سگنیفیکینٹ بائٹ جو کہ زیرو ہے وہ بعد میں آئی ہے لیسٹ سگنیفیکینٹ بائٹ جو کہ زیرو ایف ہے ہے ہے ہے وہ پہلے آئی ٹھیک اور اس کے آگے پھر آ گیا وہی دیکھنا وہی کوڈ ہے تمہیں نظر آ گیا زیرو ون ڈی ایٹ اور نیچے پھر وہی ہے زیرو ون ڈی ایٹ ٹھیک ہے اور اس کے نیچے وہ ہے جو ہم نے وہ آپ کو کہا تھا کہ بس اب اس کو تو تم تلخ گھونٹ لے کے پی ہی جاؤ اور اس کو ایسے ہی لکھ دو جیسے میں نے لکھا ہے یہ صرف ختم کرنے کا طریقہ ہے اس کو میں بتاؤں گا پوری طرح ایکسپلین کروں گا کہ یہ کیا ہے لیکن جب ٹائم آئے گا تب اب اس میں دیکھو موو ایکس ہے نا اس کے آگے پھر وہی آپ کوڈ ہے اوپر والا بی ایٹ یہ آپ کوڈ ہے موو ایکس کا ٹھیک ہے اور وہاں پہ آ گیا فور سی زیرو زیرو اس کو اس نے لکھا کیا دیکھو زیرو زیرو فور سی کیونکہ اس میں most significant byte four C ہے least significant byte zero zero ہے وہ پہلے آ گئی زیرو زیرو فور سی ٹھیک ہے میں اس پہ اس لیے کر رہا ہوں کہ یہ چیز اچھی طرح کنسنٹریٹ کر کے یہ بات سمجھنے والی ہوتی ہے کہ جب اس کو میموری میں دیکھو گے تو یہ کیسا نظر آئے گا اور جب اس کو اسکرین پہ ایز رجسٹر دیکھو گے سولہ بٹ کا تو کیسا نظر آئے گا اس وجہ سے میں اس پہ بہت کنسنٹریٹ کر رہا ہوں اس کے آگے ہے سی ڈی ٹوینٹی ون یہ انٹ ٹوینٹی ون کا کوڈ ہے یہ کیا ہے یہ بھول جاؤ بعد میں بتاؤں ٹھیک ہے یہ یہ بتایا آخری اب اس میں دو تین چیزیں ذرا دیکھنے والی ہیں جو بڑی اسپیسیفک ہیں اسمبلی کے ساتھ پہلی چیز تو جو پہلے بتا رہا تھا ذرا آف سیٹ دیکھتے جاؤ یہ جو بڑا سا نمبر ہے نا پہلا والا بڑا نمبر یہ جو zero zero zero zero zero zero zero zero یہ بتیس بٹ کا نمبر آئے گا یہ شروع میں اس کو اگر دیکھتے جاؤ گے یہ میں نے بتایا تھا کہ چونکہ تین بائٹ کا پہلا آپ کوڈ ہے اس لیے دوسرا آپ کوڈ چوتھی بائٹ سے شروع ہو رہا ہے زیرو سے آگے تین بائٹ زیرو ون اور ٹو یہ پہلا پہلے انسٹرکشن کے آپ کوڈ آگے تھری سے آنورڈ جو ہے نا یہ جو یہ جو نمبر نظر آنا نا یہی ہوتا ہے آئی پی میں پہلے ہوگا زیرو اس کے بعد تھری اس کے بعد سکس ایٹ اس حساب سے آئی پی چلے گا یہ ابھی چلتے ہوئے دیکھ لو گے جب ہم اگلے لیکچر میں جب اسے چلائیں گے نا تو یہ نظر بھی آ جائے گا یہ اس کا یعنی بائٹ آف سیٹ ہے انسٹرکشن ٹو انسٹرکشن دیکھو یہ انسٹرکشن ٹو انسٹرکشن ہے ایک انسٹرکشن کے بعد دوسری انسٹرکشن کہاں ہے دوسری کے بعد تیسری انسٹرکشن کہاں ٹھیک ہے اچھا ٹوٹل اگر کر کے دیکھو گے نا تو یہ ٹوٹل کتنے بنے آپ کے یہ ٹوٹل کتنی بائٹس بنی زیرو سے شروع ہو جاؤ تو آخری ایڈریس جو لائن پہ لکھا ہوا ہے یہ ون زیرو ہے ٹھیک ہے نا یعنی ون زیرو ہیکسا ڈیسیمل سولہ ہیکسا ڈیسیمل نمبر زیرو سے لے کے سولہ کتنی بائٹس ہو گئی سترہ بائٹس انکلوسو زیرو سے سولہ سترہ بائٹس ہو گئی یہ ہے نا اس پر ہے سی ڈی اور اٹھارہویں بائٹ پر کیا ہے ٹوینٹی ون ٹھیک ہے تو ہماری اس پوری فائل کا سائز کتنا بنا یہ بنا اٹھارہ بائٹ یہ دیکھو یہ ہے اٹھارہ بائٹ ہے نا یہ چیز بھی اس کے اندر جو نا بڑی اہم ہے بڑی امپورٹنٹ بات ہے یہ کہ یہاں پہ دیکھا ہم نے اٹھارہ بائٹ کی ایکزیکٹ فائل ہے اٹھارہ بائٹ ہماری انسٹرکشن ہیں ٹھیک ہے نا اور اٹھارہ ہی بائٹ ہماری فائل کا سائز ہے جو ہم نے کہا تھا وہی ہوا ہے اس سے نہ کم ہوا ہے نہ اس سے زیادہ ہوا ہے یہ بڑی خاصیت ہے اسمبلی لینگویج کی کہ ایک انسٹرکشن ایک ہی انسٹرکشن میں ٹوٹتی ہے جو ایک انسٹرکشن میں دیتا ہوں نا وہ ایک ہی انسٹرکشن میں ٹوٹتی ہے ٹھیک ہے تو یہ چیز جو ہے یہ ابھی ہم ایک جگہ تک پہنچے یہ چیز ہم نے دیکھی ایک ذرا تھوڑا سا ہم اس لیکچر کا ذرا ایک سمرائز کریں اس کو تو اس لیکچر کے اندر ہم نے کیا کچھ دیکھا ہے اس لیکچر کے اندر ہم نے I A P X eight کا انٹرنل آرکیٹیکچر اندرونی اس کا سارا جو سلسلہ ہے ایک حد تک ابھی یہ نہ سمجھنا کہ یہ سارا ہی اندرونی ہے تھوڑا سا ہے ٹھیک ہے نا یہ ابھی اور کھلے گا آہستہ آہستہ پتا لگتا جائے گا اس میں ہم نے A X B X C X D X register دیکھا ان کے آٹھ بٹ والے حصے بھی دیکھے A H A L B H B L C H C L اور ڈی ایچ ڈی ایل یہ دو چیزیں جنرل رجسٹر کی زمین میں دیکھی انڈیکس رجسٹر کی زمین میں ایس آئی اور ڈی آئی ہم نے دیکھا ٹھیک ہے نا انسٹرکشن پوائنٹر میں نے تھوڑا سا بتایا زیادہ ڈیٹیل میں ہم لوگوں نے فلیگ کو دیکھا ٹھیک ہے نا یہ جو فلیگ کی ڈیفینیشن تم لوگوں کے نوٹس میں دی ہوگی نا اس کو ضرور پڑھ لینا اور یہ رجسٹر کی ڈیفینیشن جو دی ہوئی ہے جتنا بھی لکھا ہوا اس کے اندر اسے پڑھ لینا اگلے لیکچر تک بالکل پتا ہونا چاہیے تم لوگوں کو کہ میں نے کیا کہا ہے نہیں پتا ہوگا تو پھر میں بتاؤں گا اس کے علاوہ جو چیز ہم نے دیکھی ہے وہ فلیگ کو بڑے ڈیٹیل سے دیکھا اور ایک انگریزی میں اسمبلی لینگویج کا پروگرام لکھا ٹھیک ہے نا اس کو پھر اسمبلی لینگویج میں کنورٹ کیا تھوڑا سا بس چھانٹ کر کے ذرا چیزیں جو غیر ضروری تھی نکال دیں تو اسمبلی لینگویج کا پروگرام بن گیا اور اس کے بعد اس کو ہم نے اسمبل کیا وہ کمانڈ لائن میں نے آپ کو بتا دی اور لسٹنگ فائل ہم نے انالائز کی کہ لسٹنگ فائل جو ہے ہماری یہ کیسی ہوتی ہے یہ چیز جو ہے نا یہ ذرا باریک ہے اس کو لسٹنگ فائل جو ہے اس کو ذرا غور سے دیکھو گے بہت ساری چیزیں جو ہے نا تم کو پتہ لگیں گی کہ اس کے اندر بہت ساری انفارمیشن ہے بہت سارا ڈیٹیل اس کے اندر ہوتا ہے ٹھیک ہے نا چھوٹی چیزوں میں بڑی باتیں ہوتی ہیں یہ جو ابھی تک ہم نے سارے اسٹیپ کیے ہیں نا یعنی ایک وہ انگریزی کے پروگرام سے شروع ہو کر کے اور اسمبلی کا پروگرام لکھا اور نیسم سے اس کو ہم نے اسمبل کیا اور لسٹ فائل بنائی یہ جتنے آدمی اس لیکچر کو سن رہے ہیں نا ان سب کا کام یہ ہے کہ اگلے لیکچر سے پہلے یہ پورا کام کر کے اور یہ دیکھ کر کے آئیں یعنی جب آپ اگلے لیکچر میرا سن رہے ہو نا تو آپ تصدیق کرنے کے قابل ہوں کہ جو کچھ میں پچھلے لیکچر میں آپ کو بتا کر کے گیا تھا وہ میں نے بالکل ٹھیک آپ کو بتایا تھا ٹھیک ہے نا یہ آپ میں سے ہر ایک نے یہ کام کرنا ہے کیونکہ اگر آپ نے یہ کام نہیں کیا تو سمجھیں اگر آپ نے اس دفعہ یہ کام نہیں کیا نا تو اسمبلی لینگویج نہ آئی آپ کو ٹھیک ہے کیونکہ اس میں ہر چیز جو کچھ میں بتا رہا ہوں ایک ایک چیز آپ کرو گے اپنے ہاتھ سے کر کے دیکھو گے اس بات پہ یقین کرو گے کہ ہاں جو میں نے بتایا تھا ویسے ہی ہو رہا ہے یہ دیکھنا ہے آپ نے کہ یہی والی لسٹنگ فائل جنریٹ ہو رہی جو میں نے ابھی آپ کو دکھائی اٹھارہ بائٹ ہی کی فائل جنریٹ ہو رہی ہے اس کے علاوہ اور اسمبلر آپ کو کچھ نہیں بتا رہا ٹھیک ہے کوئی اور چکر تو نہیں دے رہا وہ آپ کو کوئی اور غلط چیز تو نہیں وہ آپ کو وہ کر رہا تو یہ تمام چیزیں جو ہے نا آپ نے دیکھنی ہے آپ نے اس کی تصدیق کرنی ہے اگلے لیکچر سے پہلے یہی ہم نے کام کرنا ہے انشاءاللہ اگلے لیکچر میں اس چیز کو ہم ذرا آگے لے کر کے جائیں گے اس پروگرام کو ہم ایگزیکیوٹ کر کے دیکھیں گے یعنی چلا کے دیکھیں گے کہ ہر ایک اسٹیپ کا اسٹیپ بائی اسٹیپ ہر ایک اسٹیپ کا کیا اثر ہوتا ہے پروسیسر کے رجسٹرز کے اوپر ٹھیک ہے وہ ہم جب ڈگر ڈبگر کے اندر اس پروگرام کو کھولیں گے نا تو یہ چیز ہم اگلے لیکچر میں دیکھیں گے اس وقت تک کے لیے خدا حافظ مگر یہ جو کام میں نے کہا ہے نا یہ ضرور کر لینا السلام علیکم